السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج کل ہم سن رہے ہیں قرآن کی کہانیاں یعنی کہ سب سے سچی کہانیاں جو ہمیں سنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہنچے تھے انتیسویں سپارے پر اور آج ہم سنیں گے انتیسویں سپارے میں موجود ایک اور کہانی جس کا کچھ حصہ آپ سن چکے ہیں پہلے اور چونکہ یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے انتیسویں سپارے میں تفصیل سے بتائی ہے اور اس صورت کا نام بھی اسی کہانی کے اوپر ہے جو آج ہم سنیں گے یعنی کہ صورت نوح اور کہانی کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام سنتے ہیں حضرت آدم اور حضرت ہوا بہت دنوں تک دنیا میں رہتے رہے ان کی اولاد بہت بڑھی جو ادھر ادھر پھیل گئی یہ لوگ دور دور ملکوں میں جا کر رہنے لگے کچھ دنوں تک ان کو وہ باتیں یاد رہیں جو ان کو ان کے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی تھی بہت دنوں تک بہت دنوں تک یہ اسی طرح رہتے رہے دور دور ان کی بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں جیسے جیسے دن گزرتے گئے یہ ان اچھی باتوں کو بھولتے گئے جو ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے سکھائی تھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا لیں خدا کو بھولنے لگے بتوں کو پوجنے لگے جہاں کسی چیز سے ڈر لگا یا اس میں کوئی فائدہ دکھائی دیا انہوں نے اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی ان کی اس بری حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی باتیں بتانے کے لیے اپنے ایک نیک بندے حضرت نو علیہ السلام کو پھر اپنا رسول بنا کر بھیجا اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رسول کسے کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو اپنے احکام پہنچانے اور اپنی مرضی بتانے کے لیے کسی نے ایک آدمی کو چن لیتا ہے یہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں سب لوگوں کو بتاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے پر چلنا سکھاتے ہیں حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی کی طرف بلایا برے کام کرنے سے روکا یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے انہیں ان کی پوجا کرنے سے روکا انہوں نے کہا بھائیو تابے داری بس اللہ کی کرو اسی کی عبادت کرو وہی تمہارا خدا ہے میرا کہاں مانو اور اللہ کے سوا سارے خداؤں سے منہ موڑ لو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا تمہیں دنیا میں عزت دے گا آخرت میں جنت دے گا آپ جانتے ہیں نا کہ جب کوئی اللہ کو اپنا مالک بنائے اس کے حکموں پر چلے تو پھر وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا دوسروں کا مال چوری نہیں کر سکتا اور اسے کھلی چھٹی بھی نہیں مل سکتی کہ جو چاہے کرتا پھرے اسے تو اچھا آدمی بن کر رہنا پڑے گا دوسروں کی خدمت کرنی ہوگی کبھی اپنا فائدہ چھوڑنا ہوگا کبھی سچائی اور انصاف کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالنا پڑے گی یہ باتیں ایسے آدمی نہیں کر سکتے جو بس اپنے ہی مزے کرنا چاہتے ہوں کچھ ایسا ہی حال حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا بھی ہو گیا تھا وہ اتنے بگڑ گئے تھے کہ کسی طرح ٹھیک ہی نہیں ہوتے تھے حضرت علیہ السلام جب انہیں اچھی باتیں سناتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے جب وہ انہیں اللہ کی مرضی کے کام کرنے کو بلاتے تو وہ دور بھاگ جاتے بڑھ بڑھ کے باتیں بناتے حضرت علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی ان کے جلسوں بازاروں میں اللہ کا پیغام پہنچایا ان کے گھروں پر جا کر اکیلے میں بھی بات سمجھانے کی کوشش کی انہیں بار بار یاد دلایا کہ دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو تمہیں پال رہا ہے اس سے بغاوت مت کرو اپنی خطاؤں کی معافی مانگو وہ تو بہت مہربان ہے دیکھو تو بارش وہی کرتا ہے مال اور اولاد اسی نے دیا ہے دریا اس نے بہائے ہیں کھیتی اور باغ اسی نے اگائے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے مالک سے منہ موڑتے ہو اسی نے تو تمہیں سمجھ بوجھ دی ہے ورنہ تم جانوروں کی طرح رہتے اس زمین پر کیسا اچھا انسان بنایا ہے یہ آسمان یہ زمین یہ سورج یہ چاند یہ تارے آخر کس نے بنائے سورج کو گرمی اور چاند کو روشنی کس نے دی زمین سے پودے کس نے اگائے اس زمین پر تم چلتے پھرتے ہو مکان بنا کر رہتے ہو اور اسی مالک کی دی ہوئی لاکھوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو یہ بھی تو سوچو تمہیں مرنا بھی ہے اس دنیا میں سدا نہیں رہنا مرنے کے بعد تم اسی کے پاس جاؤ گے اور جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ پاؤ گے حضرت علیہ السلام کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی انہوں نے ان کا کہنا نہ مانا وہ انہی لوگوں کا کہنا مانتے رہے جو قوم کے بڑے تھے اور جنہیں اپنی دولت اور اولاد پر بڑا غرور تھا یہ لوگ حضرت نو علیہ السلام کے خلاف چھپ چھپ کر تدبیریں کرنے لگے سازشیں کرنے لگے حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو ساڑھے نو سو سال تک سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے لیکن گنتی کے کچھ آدمیوں کو چھوڑ کر کسی نے ان کا کہنا نہ مانا حد یہ کہ ان کے بیٹے نے بھی ان کی بات نہ سنی وہ بھی کافروں کے ساتھ ہی رہا یہ کافر حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اس دشمنی میں وہی لوگ آگے آگے تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے بہت دولت پیسے والے تھے یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی میں اڑایا کرتے تھے کہتے تھے ارے ان کی بات نہ سنو ان کے ان کی بات کس نے ماننی ہے یہ تو ایسے ہی بیکار باتیں کرتے ہیں اور بڑے لوگوں میں سے تو کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں یہ تو جو غریب بالکل نیچ ذات کے لوگ ہیں یہی ان کے ساتھی ہیں ان کو تو اپنے پاس بٹھانا بھی نہیں چاہیے حضرت علیہ السلام ان سب باتوں کو سنتے رہے سہتے رہے اور وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اس لیے انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کام میں لگے رہے پیارے بچوں برائی سدا نہیں پھلتی پھولتی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت تک چھوٹ دیتا ہے جب تک ان کے سدھرنے کی کچھ امید ہو اس کے بعد پھر انہیں دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے حضرت علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے نبی کی بات ماننے سے بالکل ہی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا سے مٹا دینے کا فیصلہ کر دیا اور حضرت نوح کو بتا دیا کہ اب جلد ہی ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ ایک بڑی سی کشتی بنائیں اتنی بڑی کشتی کہ اس میں سارے مسلمان آ جائیں اور اس ملک میں جتنے جانور رہتے تھے ان کا بھی ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیا جائے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانا شروع کیا لوگوں نے دیکھا کہ جہاں نہ کوئی سمندر ہے نہ کوئی دریا ہے نہ پانی ہے چھوٹا سا تالاب بھی نہیں وہاں حضرت نوح بیٹھے ناؤ بنا رہے ہیں اب انہوں نے اور بھی ہنسی اڑانا شروع کی کہنے لگے بڑے میاں کو دیکھو خشکی میں ناؤ چلائیں گے حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ بات کیا ہے آپ نے فرمایا ہنسو نہیں بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے اس وقت ہم تم پر ہنستے ہوں گے اب وہ دن آ گیا جب ان کافروں پر اللہ کا عذاب آنا تھا زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے پہلی بار ایک تنور میں سے پانی نکلتا ہوا دیکھا گیا ادھر آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی اتنا پانی برسا اتنا پانی برسا کہ سب جل تھل ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ڈوبنے لگا حضرت علیہ السلام ان کے ساتھی پہلے ہی اپنی کشتی میں بیٹھ گئے تھے ناؤ پانی پر تیرنے لگی اور ساری بستی ڈوبنے لگی حضرت علیہ السلام کا بیٹا کافروں کا ساتھی تھا آپ نے آخری بار پھر اسے سمجھایا اور کہا دیکھو بیٹا ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ دو اللہ کا حکم مان لو اور ہماری کشتی میں آ جاؤ اس نے ایک نہ سنی بولا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا پانی سے بچ جاؤں گا حضرت علیہ السلام نے کہا دیکھو آج ڈوبنے سے کوئی نہیں بچے گا بس وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا ابھی حضرت علیہ السلام اسے سمجھا ہی رہے تھے کہ پانی کی ایک اونچی سی موجود تھی اور حضرت علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گیا سب ڈوب گئے حضرت علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا بھی ڈوب گیا ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لیں گے یہ تو میرا بیٹا تھا اللہ نے کہا نہیں وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں رہا تھا وہ اچھے کام نہیں کرتا تھا وہ تو کافروں کا ساتھی تھا تم یہ بات نہیں جانتے بات حضرت علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور سمجھ لیا کہ جو جیسے کام کرے گا ویسا ہی نتیجہ بھگتے گا چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ناؤ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں کے سوا کوئی نہ بچا ساری دنیا کے لوگ اس سیلاب میں بہہ گئے اب پانی اترنا شروع ہوا آسمان سے بارش تھم گئی زمین کا پانی گھٹنے لگا اور حضرت علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑی پر جس کا نام جودی تھا آ کر رکی اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے رسول کشتی سے باہر آئے اور دنیا میں اللہ کی مہربانیوں اور برکتوں کے ساتھ رہنے بسنے لگے برائی مٹ گئی بھلائی پھولنے پھلنے لگی اللہ کی زمین پر اللہ کے نیک بندوں کا بول بالا ہوا اور وہی لوگ جن کو دنیا نیچ اور غریب کہتی تھی زمین کے مالک بنا دیے گئے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ